那不啦。 کے سروں کے بالوں کو گن سکے درختوں کے پتوں کی تعداد بتا سکے لیکن اللہ نے کہا کہ ہمارے احسانات تم پر جو ہیں اس کو تم شمار نہیں کر سکتے نعمت اللہ لا نے ہم نے تمہارے اوپر جو احسانات کیے ہیں تم اس کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے آج کے زمانے میں بہت آرام دہ آسائش اور سکون کی زندگی جتنا آج انسان گزار رہا ہے ظاہری اعتبار سے اللہ کی نعمتیں آج کے انسان کو جو میسر ہیں وہ شاید کبھی کسی زمانے میں کسی انسان کو اتنے آسائش اور اتنے آرام کی چیزیں انسان کو مہیا ہوئی ہوں گی جو لوگ جانتے ہوں گے ماضی قریب کی دو چار چیزوں کو وہ یاد کر لیں پہلے انسان کو غسل کرنا تھا وہ جا کر ٹال سے لکڑیاں لیتا لکڑیاں سوکھی لکڑیاں بھیگی اور گھر کی عورتیں ساری محنت میں لگی ہوئی ہیں کھوک مار رہی ہیں سارے گھر کے اندر دھواں آ گیا ہے اور راہ ادھر ادھر بکھیر رہی ہے ایک پانی نہانے کے لیے اور ایک غسل کرنے کے لیے اتنا جھمیلا ایک جہاد سے اور ایک مجاہدے سے کم نہیں ہوتا تھا پانی سے گرم کرنے کے لیے کھانا پکانا سالن بنانا وہ جو ہے چکی ہے وہ وکلی ہے وہ سل بنتا ہے اور اس کے اندر کبھی موٹا آ گیا کبھی اس کے اندر پتھر کے پیسے آ گئی یہ سارے مراحل تھے ابھی ماضی قریب کی بات ہے جسے انسان گزر کر مکسی کے دور میں آیا ہے گیزر کے دور میں آیا ہے ہیٹر کے دور میں آیا ہے یہی جو پنکھا چل رہا ہے سارا مہینہ اگر پنکھا چلے دو سو ڈھائی سو روپے ایک پنکھے کی بل آئے گی اسی ہوا کے لیے پچھلے بادشاہ اور حکمران سات سات دس دس کام والوں کو رکھا کرتے تھے وہ پنکھا جھیلا کرتے تھے ان کی تنخواہیں ان کے لیے گھروں کا انتظام ان کے لیے سواریوں کا انتظام ان کے گھروں کے لیے محافظ اور باڈی گارڈ کا انتظام اسی ہوا کے لیے جو ڈھائی سو روپے بھی لگا کر کر جو آج ہم ہوا حاصل کر رہے ہیں پچھلے زمانے میں بادشاہ اس ہوا کو حاصل کرنے کے لیے کئی خدام رکھا کرتے تھے ان کو فیملی کوٹرس دینا پڑتا تھا ان کو گھوڑے کچر سواریاں دینا پڑتا تھا سواری چلانے والے دینے پڑتے تھے اور ان جانوروں کا چارہ دینا پڑتا تھا ان جانوروں کو باندھنے کے لیے استبل دینا پڑتا تھا ہزاروں روپے خرچہ آتا تھا اس زمانے کے اندر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا شکر ہے ایک بٹن ڈالا جھوپڑی کے اندر پنکھا چلنے لگا اللہ تبارک تعالیٰ ٹھنڈی ہوا دینے لگے آگے چل کر اللہ نے کولر پیدا کر دیا آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ نے چھاڑ کرنا کبوتر اڑانا باغتے اڑانا پتنگ اڑانا اور چوسر کھیلنا کھیلنا شطرنج یہی تو پہلے بادشاہ لوگوں کا کام تھا اور کیا کام کیا کرتے تھے وہ عمارتیں بدا کرتے تھے اور محل تعمیر کیا کرتے تھے منارے تعمیر کیا کرتے تھے اور بقیہ اوقات بڑی اس زمانے کے جو انجینئر اور ماہرین تھے انہوں نے یہ ٹیکنیک بنائی بادشاہ کو ایک ایسے مقام پر محراب بنایا کہ بادشاہ وہاں پر بیٹھے تو ہوائیں پانی کے جھونکوں سے ہو کر اس تک پہنچے اور ٹھنڈی پہنچے بادشاہ آنے والی فوج کو تو دیکھے لیکن بادشاہ کو وہ فوج نہ دیکھ سکے وہ دشمن نہ دیکھ سکے ایسی ٹیکنیک اپنائی کہ اس کے اندر پانی کا چشمہ رکھا پانی کا کنواں رکھا سایہ پڑا کرتا تھا اور بنایا ان کر لانا اور ان لکڑیوں کو سکھانا پھر انہیں جو ہے چولہا جلانا پھر اس کے بعد مرچ کا پاؤڈر بنانا اور دھان سے چاول نکالنا ایک پاؤ چاول کے لیے اور دو روٹی کے لیے پچھلی عورت کتنے مراحل سے گزرا کرتی تھی اگر اس زمانے کی عورت کو اور اس زمانے کی خاتون کو یہ بتایا جائے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ نہار پیس کا آپ باٹل کے اندر آروڑا پکڑ کر لے آئے پیشاب پکڑ کر سے ملیریا آ کر مر گیا کئی آ کر مر گیا مقدر میں مرنا تھا مر گیا آج اللہ کے احسانات ڈالیں گے چارانے کی چٹائی ڈال کر اور ستر پر پانچ سکسٹی فائیو کی جو ہے چیئر ڈال کر بٹھائیں گے تو بیٹھنے والا بھی عزت سمجھے گا اور بٹھانے والا بھی عزت سمجھے گا اس مسجد میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو چارانے کا میاٹ لگا ہوا ہے تیری بات سن کر میں برباد ہوا جہنم کا لہو پیا جہنم کا پیا تیری بات سن کر میں سوپ کھا رہا ہوں اور ماں کا بلاکار کر رہا ہوں تیری بات سن کر میں ہجڑوں والا چہرہ بنایا تیری بات سن کر بھیڑوں والی زندگی اپنائی میں آرام میں رہو میرا پیرو مرشد اور میرا استاد جاتا ہے उम्मत के رہا ہے کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لے رہا ہے کرائے لاکھوں کے آ رہے ہیں ہوٹل چل رہے ہیں اپارٹمنٹ سے بھاڑا آ رہا ہے گاڑیاں کال سینٹر کو اٹاچ کیے ہوئے ہیں جو بھی کما رہی ہے مرد بھی کما رہا ہے ماں کے پاس کہتا ہے ابو میرا کچھ نہیں رحمتیں آتی تھیں اب سالن تھو کٹرا بچا دی ہو تو بیوی کہتی ہے کہ اس کو فریج میں رکھو سڑنے تک کیڑے پڑنے تک اور اس میں کب آنے تک اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جب کب آنے لگا گند آنے لگی بدبو آنے لگی بچے کے نام کا طبقہ کر ڈالی ہے مرد کا نام کا طبقہ کر ڈالی کے دو ڈھائی بجے نکلتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے یا ریلوے ہمارے دلوں کے اندر جو گو گوبر بھرا ہوا ہے انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے اخلاق نکل چکا ہے چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں پہلے بڑے چھوٹے کو دیکھتے تو چھوٹے بڑوں کو چٹا جان دایا جان دادا نانا کہہ کر لپٹ جاتے وہ چاکلیٹ دیا کرتے تھے وہ پکی کیا کرتے تھے اگر کچھ بھی نہ ہو سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں کیا کرتے تھے اب بات کرے جوتا نکالتا ہے ماں بھان کی گالیاں دیتا ہے بڑا شریر آ ایک مہمان آپ کے گھر امت کو تعلیم دی انسانیت بھی کوئی چیز ہے اخلاق بھی کوئی چیز ہے ہمدردی بھی کروں گا اور مہمان کھانا کھا لے گا میں کھانے کی کی چبانے آواز کروں گا مہمان یہ سمجھے گا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے نیتیں صاف تھی کھلانے والے والے والے کی کی کی بھی بھی بھی کھانے گھر اللہ کی رحمتیں آتی تھی اللہ کی طرف سے برکتیں آتی تھی ہم نے بچپنے میں یہ ماحول دیکھا کہ ہمارے گھر والے والدہ اور بھائی وغیرہ کسی کے یہاں مہمان جاتے جب نکلتے دونوں طرف سے آنسو کے خطرے نکلا کرتے تھے وہ ان کو کہتا تھا طرح باپ سن کر گھر میں پہنچتا ہے یہ آنے والے کی بھی نیت برابر نہیں ہے اور جب گھر میں پہنچتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ کھانا تو رات کا ہے اسے اٹھا کر وہ گوشت کو چھپا دیتی ہے اور دوسرے قسم کا کھانا معمولی قسم کا چاول اور معمولی قسم کی سبزی پکانے لگتی سارے گلی والوں کو اور سارے محلے والوں کو طبق کے اندر اوپر اڑا کر ایک دوسرے گھروں کو کھانا پہنچایا جاتا تھا اب وہ جہنم کا جو نعرہ انسان جہنم میں پہنچنے کے بعد آتا تھا آج ہر پیٹ کی آتے ہر مزید ہر مزید سو کروڑ مجھے نہیں چاہیے مجھے دو سو کروڑ چاہیے مجھے سو ایکڑ نہیں چاہیے ایک سو ایک ایکڑ چاہیے مجھے ایک کاروبار نہیں مجھے دو کاروبار میں کال سینٹر رات میں زمینوں کی بروکری دن میں فروٹ کا دھندا رات کے اندر جو ہے گھروں کی بروکری کا دھندا سائڈ میں گاڑیوں کا دھندا یہ دھندا وہ دھندا اور پریشانی بیماریاں مصیبتیں ایک ڈکشنری ختم نہ ہو اور ایک کتاب ختم نہ ہو اس کا علاج کیا ہے اور اس بیماری کی وجہ اچھا کر دے اے اللہ میرے پر سر سے مجھے نجات دے دے تم مرتے سے مر جاؤ گے تمہارے مرنے کے بعد کے کفن کو اور مرنے کے بعد کی کی خبر مٹی کو بھی گروی رکھا جائے گا تو اللہ جو ہے تمہارے اوپر سے قرض کے بوجھ کو نہیں ہٹائے ہٹائے گا پلر فی الفظ ار ہم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آسمان والا تم پر کرم کرے گا انسانیت اخلاق کا کے زمانے کا جہالت کے زمانے کے فقیر کیا کرتے تھے جو صرف جمعرات کو آیا کرتے تھے اور جمعرات میں یہ سمجھ کر کہ جمعہ کے دن مسلمان سپتا کرتا ہے خیرات کرتا ہے وہ صرف جمعرات کے فقیر ہوا کرتے تھے اب سگنل کے ہر بورڈ پر آپ کو فقیر ملے گا جو ماڈرن فقیر ہوگا اس کے جیب میں موبائل بھی ہوگا ان کا کوئی گرو لیڈر بھی ہوگا ان کا ایریا بٹا ہوا ہوگا جیسے تھانے کا ایریا ہوتا کا ایریا ہوتا ہے ایک ایم پی کا ایریا ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے فقیروں کو بھی مالا مال کر دیا اللہ نے فقیروں کو بھی نعمتوں سے نواز دیا اور ناشکری اس کی کوئی حد نہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہر نفس پریشان ہر انسان پریشان ہر گھر جھگڑے والا آپ جذبوں کے اندر اخباروں میں رسائل کے اندر سوال جواب کا کالم آتا ہے سوال جواب میں کیا پوچھتے ہیں لوگ کیا یہ پوچھتے ہیں حضرت وضو میں کتنے اور غسل کی کتنی سنتیں مسجد جانے کے کیا آداب ہیں پوچھتے ہیں اگر وہ عملیات سے تعلق رکھنے والا سوال و جواب کا خاند ہو میری بیوی کو میں قابو میں کرنے کا طریقہ کیا عورتیں پوچھتی ہیں میرے شوہر کو غلام بنانے کا طریقہ کیا ماں باپ پوچھتے ہیں اولاد کو قابو کرنے میں طریقہ کیا اولاد پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کو بزرگوں کے گھر میں ٹھکانا لگانے کی جگہ کیا جو ماں باپ اپنی اولاد کو خون جگر دے کر سنجا آ گئی اور حساب و کتاب قائم ہو گیا میزان قائم ہو گیا اور انصاف کا ترازو لگا قیامت آ جاتی آقا کے روزے میں اگر یہ اطلاع پہنچے گی کہ اے آقا جس امت کے لیے حسن کو قربان کر دیا جس امت کے لیے حسین کو قربان کر دیا اے آقا جس امت کے لیے پیٹ پر آپ نے بندر باندھے اے آقا جس امت کے لیے آپ نے زندہ نے مبارک شہید کیا اے آقا جس امت کے لیے آپ کی بیٹی حضرت زبیرہ شنگا کے اندر تلواریں کی بچی برداشت کر کر اس نے جامع شہادت نوش کیا آج وہ اس امت کا پوترا اپنی دادی چوراسی سال کی اسی پر چار سال کی دادی جس کو گلی کے کتے بھی احترام کرتے ہوں گے عزت کرتے ہوں گے آقا کے دل کو کیا ٹھیک پہنچتی ہوگی اور آقا کے دل کو کیا جو ہے پہنچتا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہے آج امت کی حالت تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نایاب نہیں ہٹے گا تو کیا ہوگا میں نے گزشتہ آپ کو بتایا تھا ہماری کے اندر گندا مضبوط آنے پر ایک وقت وہ تھا کہ نوجوان سڑکوں پر آ جاتا تھا اور نوجوان مرنے پٹنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا اگر کوئی یہ کہے گا کہ کرنے سے کیا ملے گا صرف پولیس ہمیں مارے گی ہمیں جیلوں کے اندر ڈالے گی کیا نہ کرنے سے پولیس نے تمہیں معاف کر دیا ہے کیا نہ کرنے سے تم جیلوں کے اندر نہ ہو کیا تم نہ کرنے سے لاکم کے اندر جوتے نہیں کھا رہے ہو کیا تم نہ کرنے سے پولیس ہمارے علماء کو پیشاب نہیں پلا رہی ہے کیا نہ کرنے سے حیدرآباد کے نوجوانوں کو الٹا لٹکا کر جو ہے ان کی پیشاب کی جگہ کرنٹ کے جھٹکے نہیں دے رہی ہے کیا بچ گئے ہم پولیس کے ظلم سے کیا جیلیں ہم سے خالی ہو گئی جب جیل بھرنا ہمارا مقدر ہے پولیس کے ڈنڈے کھانا ہمارا مقدر ہے اب جوتے کھانا ہمارا مقدر ہے کرنٹ کے جھٹکے لگانا ہمارا مقدر ہے بغیر جو ہے الیکشن کے سلیکشن کے جو شاہانہ حکومت کیا کرتا تھا آج وہ جو ہے اس کی علامت تھی کہ وہ بادشاہ سے جب چاہے مل سکتے ہیں کوئی دربار اور کوئی وزیر ان کو درمیان میں نہیں آ سکتا ان لوگوں کی اس نے دعوت کی ولید بھی کتنے عبد الملک نے دوسرے دن جن لوگوں کو انعام ملا انعام یافتہ گورنروں کی دعوت کی دعوت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ ان کو خطاب کر رہا تھا لباس پر لانت ہے تمہارے عہدے پر پھٹکار کر ابو بکر شبلی نکل گئے ولی بن عبد البلی کے دربار کو چھوڑ کر نہامن علاقے سے بےتاج بادشاہ تھے گورنر تھے اب ان کو چچا لگ چکا تھا اللہ والوں کا اب ان کو احساس ہو چکا تھا اللہ کی انسانیت کے لباس کی قیمت کو وہ پہچان چکے تھے اس زمانے کے اندر ایک بزرگ تھے اللہ والے حضرت سراج رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہوں میں کل رکھنا چاہتا ہو حضرت فراج رحمۃ اللہ علیہ ان کو کئی دن تک رکھا اور رکھنے کے بعد پوچھا کہ بھیا تم کیا کرتے ہو کہنے لگے میں نہامد علاقے کا گورنر ہوں تو کہا کہ ایک بڑا آدمی بڑے کارخانے میں اس کی صفائی ہوگی اس زمانے میں بغداد میں بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میرے کارخانے میں تمہاری انسانیت کے لباس کو صاف نہیں کیا جائے گا اب چاہیے بغداد کے کارخانے میں سناتے نہ نماز پڑھواتے نہ ذکر کرواتے وہ ماحول کو دیکھ کر خود بخود کرنے لگتے کچھ دن بیت گئے چلا بیت گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ابو بکر شبلی کو پوچھا ابو بکر بتلائیے کیسے آنا ہوا کون ہے آپ کی تاریخ کیا ہے تو ایک کام کرو تم گندک کے کاروبار سے تو نکل چکے ہو دو سال ڈھائی سال اس میں بیت گئے ایک کام کرو اس وقت تک تمہیں میں اپنی مجلس میں نہیں بٹھاتا اور تمہاری تربیت نہیں کرتا جب تک کہ تم ان سے نہ گزرو کہا کہ حضرت بتائیے کیا حکم ہے کہا کہ جس علاقے میں تم گورنری کیا کرتے تھے فقیری لے کر بھیک مانگنے کا کٹورا لے کر گھر گھر جا کر تم بھیک مانگنا اب وہ گئے ابو بکر شبلی Baba